الباب الواحد والعشرون ومئتان باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر سحری کھانے کی اور اس میں تاخیر کرنے کی فضیلت بشرتی کی طلوع فجر کا اندیشہ نہ ہو عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے بخاری و مسلم وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان سے پوچھا گیا سحری کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا انہوں نے فرمایا پچاس آیات پڑھنے کی مقدار بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا هذا ويرقى متفق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتا ہے لہذا جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک تم کھاؤ پیو حضرت ابن عمر نے مزید فرمایا ان دونوں کی اذانوں کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہوتا تھا کہ یہ یعنی بلال اذان دے کر اترتے اور یہ یعنی ابن ام مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھتے بخاری و مسلم وعن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے مسلم